ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال وقال أيضا وجعلنا من من من من من الماء كل كل كل شيء شيء حي في آخر والله خلق دابة ماء فمنهم يمشي يمشي يمشي على على على على ومنهم ومنهم رجلين أربع يخلق الله الله ما يشاء إن قدير وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بن عاص

بے شمار نعمتوں میں سے اور عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی ہے کئی دنوں سے یہاں مملکت سعودی عرب کے اندر بارش کا نزول ہو رہا ہے اور پانی جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نازل ہو رہی ہے اسی کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے پانی کتنی اہمیت والی چیز ہے اور کتنا یعنی کتنی اہم چیز ہے پانی اس موضوع پر بھی کچھ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ پانی کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو پانی میرے بھائیوں بہت ہی اہم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر زندہ چیز ہر زی روح اور ہر سانس لینے والی چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا اللہ و بن جانب علماء شعین ہائی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا اس انسان کو بھی اللہ رب العامین نے پانی سے پیدا کیا حقیر نطفے سے پیدا کیا سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب الامن مٹی سے فرمائی اس کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں تمام انسانوں کو اللہ رب العامین نے پانی سے پیدا کیا حقیر پانی سے پیدا کیا الب نخلق کو ماء مہین اللہ فرماتا احسان سلاتے ہوئے کیا ہم نے تم لوگوں کے حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا منی سے ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر زندہ چیز کو ہر چوپائے کو ہر سانس لینے والے کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی اہم ترین چیز ہے اس طریقے سے اللہ ارشاد ہے اللہ خلق اللہ اللہ رب العالمین نے ہر چوپائے کو ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے فمین ہم شی علا بکرے کچھ جانور تو ایسے ہیں جو چار جو پیٹ پر چلتے ہیں پیٹ پر رینگتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ ہو گئے آپ دیکھیں وہ پیٹ پر رینگتا ہے ہوں میم شی اللہ اور کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے جیسے انسان ہے انسان کو بھی اللہ نے انسان بھی حیوان ہے حیوان اس نائیے سے حیوان کہتے ہیں ہر زندہ چیز کو حیات والی چیز کو حیات والی مخلوق کو حیوان کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو روح دی زندگی عطا فرمائی تو انسان دو پاؤں سے چلتا ہے وہ میں میم شیالہ اربا کچھ جانور اور حیوان ایسے چار پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے آپ دیکھیے گائے بیل بھینس اور اس طریقے سے اور دیگر جانور یہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں پھر اللہ فرماتا یخلق اللہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے چار پہ چلنے والے ہیں آٹھ پہ بھی چلتے ہیں اس سے زیادہ بھی چلتے ہیں اللہ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کر کے رکھا ہے ان اللہ علاق الشین قدیر اللہ برامین ہر چیز پر ہے لہذا زندگی اس کی جو اساس ہے ہمارے جینے کے لیے ہر انسان کے لیے ہر ایوان کے لیے وہ کیا ہے وہ پانی ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے انسان کھانا کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس دور کے ایک عظیم مجدد گزرے ہیں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم محدث تھے اور اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تقریر کی ہے تقریب کی ہے حدیثوں کے اوپر حکم لگایا ہے اس لیے آج ہر مسلمان سمجھ لیجیے ہر عالم دین جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے کوئی کتاب لکھتا ہے کوئی خطبہ دیتا ہے ان کے قول کو حدیث کے بارے میں ضرور نقل کرتا ہے کہ یہ قول یہ حدیث امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے یا اس کو ضعیف قرار دیا ہے اتنے عظیم محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول آخری قول مانا جاتا ہے حدیث کی تصحیح و تضعیف میں اسی لیے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا اور بہت عظیم محدث کا لقب دیا گیا ان کو ایک بیماری تھی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا اور کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ تیس پینتیس دن تک بھوکے رہیں کھانا نہ کھائیں صرف پانی پر گزارا کریں انہوں نے پینتیس دن تک وہ کھانا نہیں کھائے پانی پر انہوں نے گزارا کیا اور اللہ رب العامین نے اتنا بڑا کام لیا ان سے کتنا بڑا محدث اور مجدد بنا کر کے اللہ ان کو پیدا کیا پینتیس دن تک کھانے پی کھانے سے دوری اختیار کی اور وہ بیماری ان کی ختم ہوگی ہمیشہ تو انسان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا نہیں جی سکتا یہ زندگی کا احساس ہے یہ یہ بنیاد ہے پانی پانی سے انسان کتنا سارا کام کرتا ہے پانی کو اللہ نے پاک بنایا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے زمینوں سے نکلتا ہے اور اس پانی کو اللہ نے پاک بنایا جس سے انسان وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے کپڑوں کو دھلتا ہے کھانا پکاتا ہے اور اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز میں گویا کی پانی کا استعمال ہوتا ہے چاہے گھر بنائیں چاہے کپڑا دھلیں چاہے کھانا بنائیں چاہے بلڈنگ تعمیر کریں چاہے پودے اور نباتات ہوں فصل ہو ہر ایک کے لیے پانی جو ہے کیا ہے زندگی اور احساس ہے اس کے بغیر کسی کا وجود ناممکن ہے تو پانی بہت عظیم چیز ہے اور پانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب نے قرآن میں ساٹھ سے زیادہ مقامات پر پانی کا ذکر کیا ہے ساٹھ سے زیادہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پانی کا ذکر کیا ہے پانی پر اللہ العالمین کا عرش بھی ہے میں نے اس کریمہ کی تلاوت کی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ اول خلق ابل والارض فی ست فیصد وکان ارشح عللما اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کے اندر پیدا کیا چھ دنوں میں آسمان اور زمینوں کے اللہ نے تخلیق فرمائی وکان ارشح اللماء اور اللہ ابام کا عرش پانی پر ہے لی ابلو تم احسن عمل تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے یہ ہمارے ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کے بات کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے پیدا کیا تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے اچھا عمل چاہیے انسان زیادہ عمل کرے اچھا نہ ہو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہ ہو اور خرافات ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر جو انسان اپنے آپ کو خوب تھکائے اگر جو انسان خوب زیادہ عمل کرے لیکن اس عمل کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے لیے عملہ اللہ نے بار بار کئی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ اللہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور اچھا عمل کب بنتا ہے جب اس کے اندر دو شرطیں ہوتی ہیں پہلی شرط یہ کہ انسان اپنے عمل کے اندر مخلص ہو وہ عمل خالص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہو ریا کاری اور شہرت اور نمود مقصد نہ ہو یہ سب سے اولین شرط ہے اور دوسری جو شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہوئے عبادت ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا چاہے انسان کتنا بھی پیسہ خرچ کرے کتنی بھی محنت کرے کتنے اخلاص کے ساتھ کرے کتنی محنت کے ساتھ کرے لیکن اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جس عمل پر اس کے آخری نبی اور خلیل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا انسان کتنا ہی مخلص کے نام اس لیے دو شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور مطابعت نبی کی سنت کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا تب جا کر کے وہ عمل اچھا عمل بنتا ہے اور وہ احسن عمل بنتا ہے اسے اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اچھے عمل کرنے کا حکم دیا ان اللہ امن و عمل جو ایمان لائے اور جنہوں نے سوالے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا لہذا یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہماری آزمائش ہو کون اچھا عمل کرنے والا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا عرض پانی پر ہے اور ایک حدیث جاتی صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قطب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا اپنے علم کے مطابق اللہ رب العالمین نے سب کی تبدیلوں کو لکھ دیا وہ عرش ہو علما اور اللہ البامین کا عرش پانی پر ہے اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ البامین جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا رزاق ہے سب کا معبود حقیقی ہے دنیا کا نظام چلانے والا اس رب العالمین جس عرش پر مستوی ہے جس عرش پر جلوہ فروز ہے وہ عرش پانی کے اوپر ہے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے یہ غلط عقیدہ ہے کفریہ عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ربان کی ذات ہر جگہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ ربان کی ذات عرش پر جلوہ فروز ایک دو نہیں ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں قرآن کے اندر حدیث کے اندر قیاس اور اجماع اور اس طریقے سے قیاس اور عقل یہ تمام چیزیں اس بات کو دائر کرتی ہیں کہ اللہ اربانی کی ذات عرض پر جلوہ فروج لیکن اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی نیکی کرتا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں لیکن اس کی ذات عرض پر جلوہ فروغ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہتا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانے کہ عرش اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے اگرچہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ عرش کہاں ہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اس کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ اربان کی ذات پر احبانی ہے ہمارے نبی کے پاس ایک لوڑی لائی گئی آپ نے پوچھا کہ اللہ کہا اس نے کہا کہ اللہ کی ذات عرص پر اوپر ہے پوچھا میں کون ہوں کہا ہم اللہ کے نبی رسول ہیں ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو مومنہ عورت ہے ایمان والی ہے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات عرص پر اوپر ہے اللہ کی ذات محدود ہر جگہ نہیں ہے یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ توبہ کیجیے اس عقیدے سے اس عقیدے کو چھوڑیے یہ برا عقیدہ ہے اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو نبی کی معراج کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ نے قرآن اوپر سے نازل کیا ہے جبریل امین کا نزول اوپر سے ہوتا تھا بارش بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے ہمارے امان اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں سب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے ہزار سے زیادہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر اللہ فروغ کرے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ کفر کا عقیدہ توبہ کیجیے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا یہ کسی نبی اور رسول اور صحابی کا عقیدہ نہیں تھا نہ کسی امام کا عقیدہ تھا امام بنیفا کا عقیدہ میں نے بیان کر دیا وہ فرماتے ہیں ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کا وہ بھی مسلمان نہیں اتنا سخت ان کا قول ہے اتنا سخت فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا لیکن افسوس ہے تمہیں کے ماننے والوں کا آج اکثر لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جس امام کا قول یہ ہے جس امام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں تو میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ کہ اللہ ابامین جو سب کا خالق و مالک ہے وہ عرش پر ہے اور اللہ ابامین کا عرش کہاں ہے عرش پانی پر ہے پانی سے انسان تہارت حاصل کرتا ہے وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے اور دیگر زندگی کی دیگر ضروریات کو پوری کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ علیکم من السماء ہے رقم بھی اللہ ابراہین ہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے انسان ناپاک ہوتا ہے غسل کرنا پڑتا ہے غسل کرتا پاک ہوتا ہے انسان اردو ٹوٹ جاتا ہے انسان اردو کرتا ہے اردو ٹوٹ جاتا ہے انسان پانی سے اردو کرتا ہے انسان پاک ہو جاتا ہے تو پانی کو اللہ ربا نے طاہر بنایا ہے متحر بنایا ہے پانی سے انسان کو تہارت حاصل ہوتی ہے وہ انزل نا منا سما امام رہا سورج فرقان میں فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا آسمان سے جو پانی نازل ہوتا پاک ہے زمین سے جو پانی نکلتا پاک ہے نہر اور ندیاں اور سمندر جتنے بھی پانی ہیں یہ سب کے سب پاک پانی ہے ان پاک پانی کو پانی کو اللہ نے پاک بنایا جس کے ذریعے سے ایک انسان پاک ہوتا ہے اور پانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر سات حصہ پانی دو تہائی پانی ہے ہمارے جسم کے اندر باقی گوشت ہے ہڈیاں ہیں چمڑے ہیں اور دو تہائی ہمارے جسم کے اندر پانی ہوتا ہے اور پوری زمین کے اندر دو تہائی پانی ہے اور تہائی شریف خشکی ہے جس پر انسان جیتا ہے اور جس پر انسان بستا ہے آپ اس اندازہ لگا لیجئے کہ پانی کتنی اہمیت والی چیز ہے ایک ایک پانی کی بوتل کے لیے لڑائی اور جنگ ہو جاتی ہے یہاں تو الحمدللہ بڑی کثرت ہے پانی کی بڑی فراوانی ہے انسان کو اس نعمت کا احساس نہیں ہے اور انسان کس قدر اصراف اور فضول خرچی کرتا ہے پانی کے اندر کے اللہ المستعان انسان وضو کرتا رہتا ہے پانی کی ٹوٹی کھول دیتا ہے اور پانی گرتا رہتا ہے کبھی کبھی بات چیت بھی کرتا رہتا ہے لوگوں سے پانی کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور پانی گرتا رہتا ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا غسل کرتا پتا کتنا لیٹر پانی استعمال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤ لیٹر پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے پاؤ لیٹر پانی سے ڈھائی لیٹر سے لے کر کے تین لیٹر تک آپ غسل کر لیا کرتے تھے آج ہمارا حال کیا ہم وضو کرتے ہیں ہماری کلی بھی ایک پاؤ پر لیٹر میں نہیں ہوتا ہے انسان دو لیٹر تین تین لیٹر پانی استعمال کرتا ہے وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں انسان کتنے لیٹر پانی استعمال کرتا ہے اللہ المستعان انسان کھول دیتا ہے ٹوٹی پانی گرتا رہتا ہے پانی انسان بات چیت کرتا رہتا ہے غسل کرتا رہتا ہے انسان کپڑے دھلتا ہے کتنا پانی استعمال کرتا ہے انسان گاڑیاں دھلاتا آج دیکھیں گاڑی دھلاتا ہے انسان کتنا لیٹر پانی استعمال کرتا ہے اللہ المستعان آپ جا کے دیکھیں گاڑیوں کو دھلا کتنا پانی استعمال کرتے ہیں کہ پانی میرے بھائی بہت عظیم نعمت ہے بہت اہم چیز ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ اور لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ جو ورلڈ وار ہوگی عالمی جنگ ہوگی پانی ہی پر جنگ ہوگی ہے کیونکہ سب سے اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ساری انسانیت کے لیے ہر زندہ لوگوں کے لیے پانی سب سے عظیم نعمت اور اللہ العالمین کی سب سے بڑی قدرت اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور شاہکار ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی کا وجود ناممکن ہے کہ انسان بغیر پانی پی جی سکے تو پانی کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے پانی ہمیں عقیدے کی تعلیم بھی دیتا ہے اللہ ہی پانی کو نازل فرمانے والے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے جو ہے پانی کو نازل نہیں کر سکتے اللہ ہی پانی کو نازل کرنے والا ہے اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی ہدبیہ کے موقع پر بارش ہوئی اور فجر کی آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا یا لوگوں کو وعد و نصیحت کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب نشاد فرماتا حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ بے بندوں میں سے میرے کچھ بندے میرے اوپر ایمان لانے والے ہو گئے اور کچھ بندوں نے میرا انکار کر دیا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے مترنا بے فضل اللہ و رحمت ہی جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہمیں بارش ہوئی وہ ہمارے اوپر ایمان لانے والا ہو گیا اور کا ستاروں کا انکار کرنے والا ہو گیا اور جس نے یہ کہا موتر نہ بینا ہوئے کدا و کدا نشتر کی وجہ سے ستاروں کی وجہ سے تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ تاروں پر ایمان لے آیا اور ہمارا اس نے انکار کر دیا وہ تاروں پر ایمان لایا اس نے ہمارا انکار کر دیا بارش کی نسبت اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی تارے کی طرف کرتا ہے کسی ستارے کی طرف کرتا ہے تو گویا کہ اللہ ابراہین کے انکار کرتا ہے اور یہ اس میں دو مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بارش برسانے والے تارے اور ستارے ہیں وہی بارش برساتے ہیں یہ بڑا کفر ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ایک فرقہ ہے ایسا دنیا کے اندر جسے سابی کہا جاتا ہے جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور ستارے ہی ان کے رب ہیں ستارے ہی سب کچھ ان کے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ستارے چلاتے ہیں اور بارش ستارے کرتے ہیں دنیا کا نظام وہی چلاتے کافر لوگ ہیں مشرق لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج مسلمان نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بارش تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بارش اللہ کرتا ہے لیکن یہ ستارے ذریعہ اور سبب ہیں یہ بھی میرے بھائیوں کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے یہ بھی شرک ہے لیکن چھوٹا شرک ہے اس لیے کہ اللہ رب الامی نے ستاروں اور تاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا ہے بارش کا سبب نہیں بنایا جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر آپ اس کو سبب بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ صرف سبب ہیں ذرائع ہیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے یہ چھوٹا شرک ہوتا ہے اللہ نے ستاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے بدلیوں کو بارش کا ذریعہ بنایا گھٹائیں اٹھتی ہیں بادلیاں بدلیاں ہوتی ہیں مانسون بنتا ہے بارش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تب بھی بارش نہ ہو بارش کرنے والا اللہ العالمین ہے یہ ذرائع اور صرف اسباب ہیں ستاروں کو اللہ نے بارش کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا مثال سے اور زیادہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ نے دواؤں کو ذریعہ بنایا شفا کا دوا شفا کا ذریعہ اور سبب ہے آپ دوا کھاتے ہیں دوا شفا نہیں دیتی شفا اللہ ابراہین دیتا ہے دوا کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوا کھانے کے بعد بھی اس کو شفا نہیں ملتی دوا کھائے لیکن شفا نہیں ملی موت ہوگی انسان کی نہیں شفا ملی اللہ نے نہیں چاہا اس دوا سے شفا کا نسخہ یا شفا اللہ ابراہین نے چھین لیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو شفا نہیں ملے شفا دینے میں اللہ یہ دوائیں ذرائع ہیں اسباب ہیں صرف لیکن اگر کوئی آدمی دھاگے کو ذریعہ سمجھے کہ دھاگا اپنے انسان اپنے ہاتھ میں باندھ لے یا گلے میں لٹکا لے یا اس طریقے سے انسان کوئی کڑا پہن لے یا کوئی ہڈی گلے میں لٹکا لے اور یہ کہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو شفا ملتی ہے تو شرک ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے دھاگوں کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ اور سبب بنایا دھاگے شفا کا ذریعہ نہیں ہیں ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک کا عقیدہ ہے ایسے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے بارش کا ذریعہ ہیں یہ شرک کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے ستاروں کو اللہ العالمین نے دیگر مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ستارے آسمان کی زینت ہیں ستاروں کے ذریعے سے انسان راستے کو پتہ لگاتا ہے لیکن ستاروں کو بارش برسانے کا ذریعے برسنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی بارش تو اللہ ہی نے کی ہے لیکن ستاروں کی وجہ سے کیا ہوئی یہ بھی شرک اور کفر کا عقیدہ ہے یہ کیا شرک اور کفر کا عقیدہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ بھائی فلاں وقت میں بارش ہوتی ہے اللہ نے کچھ اوقات بنائے ہیں جن اوقات کے اندر بارش ہوتی ہے اور اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے بارش کے اوقات الگ ہیں یہاں سردی بارش ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوقات ہیں لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی ہے پھر بھی بارش نہیں ہوتی اللہ کی مرضی اللہ بارش برسانے والا ہے لہذا یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے یہ میرے بھائی کفر اور شرک کا عقیدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ پانی ہمیں عقیدے کی تعلیم بھی دیتا ہے پانی ہمیں بتاتا ہے کہ پانی اگر کوئی نازل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین جیسے اولاد دینا ہواؤں کو چلانا زندہ کرنا مارنا جلانا یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے اسی میں سے بارش برسانا بھی یہ اللہ رب العالمین کے خصوصی اختیارات میں سے اللہ نے کسی کو پانی برسانے کا اختیار نہیں دیا لہذا اللہ رب العالمین ہی پانی جو ہے نازر کرنے والا ہے اگر پانی نہ ہو تو ہمیں شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ انسان دعا کرے جمعہ کی کے خطبے میں انسان دعا کرتا ہے بارش کے لیے اسخا کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی نماز جیسے عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے ایسے اس سسکا کی نماز پڑھی جاتی ہے اور الحمد یہاں پر یہ سنت عام ہے جب بھی بارش نہیں ہوتی ہے جو خادم الحرمین شریفین کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے جو یہاں کے ملک کے حکمراں ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پورے سعودی عرب کے اندر اس اسقا کی نماز پڑھی جائے گی الحمد سنت ادا کی جاتی ہے لوگ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں دعا کی جاتی ہے اللہ ابامن کبھی دعا قبول کرتا بارش ہوتی ہے کبھی دعا قبول نہیں کرتا ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی قبول ہوتی کبھی قبول نہیں ہوتی ہم دعا کرتے ہیں کبھی قبول ہوتی کبھی قبول نہیں ہوتی یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے لہذا اللہ جاننے والا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن انسان نے سنت ادا کر لیا آپ یہ کہیں گے اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی ہم نہیں کریں گے نہیں ہمارا کام کام کرنا ہے ہمیں عمل کرنا ہے قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو یہ اسقا کی نماز پڑھی جاتی ہے اگر پانی کا نزول نہ ہو خشکی ہو میرے بھائیوں تو ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ پانی جو ہے پانی کے لیے انسان نماز پڑھے جس کو سلاد الشقا کہا جاتا ہمارے ملکوں کے اندر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں ہمارے گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز رائج تھی پہلے اب تو کم ہو گئی ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی گاؤں کے بچے ہر گھر کے سامنے جاتے تھے اور اس طریقے سے زمین میں لوٹتے تھے عورتیں اوپر سے پانی ڈالتی تھیں اور اس طریقے سے کچھ کہتے بھی تھے وہ لوگ اور اس کے بعد سمجھتے تھے کہ بارش ہوتی ہے جیسے ہندو کرتا ہے وہی طریقہ مسلمان بھی کرتا تھا اس طریقے سے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں یہ جو گوبر ہوتا ہے گائے کا یا بیل اور بھینس کا اس گوبر کو پانی میں جو ہے گھول کر کے وہ جو بیچارے اچھے اور مومن اور نیک اور نمازوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر یا ان کے اوپر اس کو پھینکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے نولہ یہ سب غلط باتیں ہیں بارش کے لیے انسان دعا کرتا ہے بارش کے لیے انسان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے دو رکعت نماز آ کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے تھے دو رکعت نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ البان بارش برساتا تھا تو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے اور خطبہ اور نماز پڑھی جاتی ہے اور باقی جو دیگر طریقے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت نہیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان حیثیتوں سے طریقوں سے انسان کو بچنا چاہیے پانی پلانے سے اللہ رب العالمین نے ایک خواہشہ عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا آپ کو واقعہ معلوم ہے ایک خواہشہ عورت کہیں جا رہی تھی اور اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پانی کی پیاس کی جیسے بلب جو ہے تڑپ رہا تھا اس نے کیا کیا کنویں کے اندر اپنے اڑنے سے جوتے اور کیا نام ہے موزے وغیرہ کو ڈال کر کے اور پانی نکال کر کے اور بھگا کر کے اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا اللہ ابراہمی نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا اور اس کے برعکس ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا نہ اسے کھانا دیا نہ پانی کے لیے چھوڑا کہ پانی پی کر کے اپنی زندگی گزار لے وہ بلی مر گئی اللہ رب العالمین نے اس بلی کے بعد میں ایک کو جانت میں داخل کر دیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کتنی اہم چیز ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ وہ عورت جس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کیا وہ شریک کرنے والی نہیں تھی اگرچہ فوائشہ تھی اگرچہ جناکار تھی اگر شریک کرنے والی ہوتی تو شریک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے شرک کرنے والے کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ تھی تھی تھی تھی تھی زناکار بدکار فائشہ سب کچھ لیکن وہ شرک کرنے والی نہیں تھی اللہ نے سمل کی جیسے اس کو معاف کر کر دیا دیا جنت کے داخل کیونکہ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا اللہ نے اور وہ عورت جہنم کے اندر گئی بلی باندھنے کو جیسے وہ جہنم کے اندر اگر ہمیشہ رہے گی تو شرک کرنے والی تھی تب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گی کیونکہ مشرقین اور کافرین ہی پر جہنم کی ہمیشگی ہے جو موحدین ہیں جو توحید والے اگر جہنم کے اندر جائیں گے بھی اپنے گناہوں کے جیسے تو ان کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا جنت کے اندر ضرور آئیں گے موحدین کے لیے ہمیشگی جہنم نہیں ہے اگر گناہوں کے جیسے جائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ کو جہنم سے ضرور نکالے گا جنت کے اندر لے کر جائے گا تو یہ بات بھی ذہن میں رہ ہی رہے کیونکہ یہ اصول ہیں جو اصول ہمیشہ ہر جگہ بیان نہیں کیے جاتے لیکن وہ اصول انسان جو اسلام کے اصول ہیں انسان مطالعے سے علم سے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے اس لیے بات ہمیشہ ذہن میں رہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی عورت کو اللہ رب العالمی نے معاف کر دیا صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میں تو ہزاروں انسانوں کو پانی پلاتا ہوں تو میں تو ضرور جنت کے اندر جاؤں گا نہیں اگر وہ شرک کرنے والا ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا یہ بھی یاد رکھیے انسان کو پانی پلائے کسی کو بھی کہے کوئی بھی نہیں کہ روزہ نماز حضکات کچھ بھی کرے اگر وہ شرک کرنے والا ہے کبھی بھی وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا اس لیے اس بات کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی پانی جہاں اللہ ابراہین کی ایک نعمت ہے وہی امانت بھی ہے امانت مطلب یہ ہے کہ ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے پانی پر اللہ ابراہین کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک تو زبان سے ہمیں شکر ادا کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے انسان پانی کو کم استعمال کرے پانی انسان فضول خرچی نہ کرے فضول خرچی سے اللہ رب نے منع فرمایا ہمارے بھی فرماتے ہیں اگر تم بہتی نہر پر بھی ہو تو زیادہ پانی استعمال نہ کرو پانی زیادہ استعمال کرنے سے آپ نے منع کیا ہے انسان وضو کے لیے غسل کے لیے زیادہ پانی استعمال کرے اس سے منع کیا گیا اور میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پاؤ لیٹر سے وضو کر لیا کرتے تھے اور ڈھائی سے تین لیٹر پانی میں آپ غسل کر لیا کرتے تھے یہ آپ کا معمول تھا اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے آج ہمارا حال کیا لہذا پانی کی اہمیت اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو پانی کی قدر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ابامن کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور شکر زبان سے بھی ادا کرے انسان اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال اور اپنے کردار سے بھی ایسے ہی پانی کو انسان گندا نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہمارے بھی منع کیوں اس لیے کہ پانی گندا ہو جائے گا انسان جب پیشاب کرے گا ٹھہرے گا پانی کے اندر اور اس پانی کو انسان بعد میں استعمال نہیں کر پائے گا نجیس ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا پانی پیشاب اور پیخانہ کرتے کرتے اس لیے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بعد کی خاطر پانی کو پاک رہنے کی خاطر پیشاب اور پیخانہ کرنے سے پانی کے اندر منع فرمایا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پانی جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عمارت ہے وہیں پانی عذاب کا ذریعہ اور سبب بھی ہے اللہ رب اللہ نے سب سے پہلی قوم جس کو عذاب دیا پانی سے لا کیا اور علیہ السلام کی قوم تھی دنیا میں سب سے پہلا عذاب پانی کا ذرا ہے اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہی پانی عذاب بن جاتا ہے ہمارے ملکوں میں دیکھیے سیلاب آتا ہے کتنے گھر گزر جاتے ہیں بہہ جاتے پانی کے اندر اور سینکڑوں لوگ پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جاتے ہیں سینکڑوں گھر پانی کے اندر گر جاتے ہیں یہ سب اللہ البان کی طرف سے عذاب ہے یہ وہاں پر یہ نعمت تو ہے ہی ہے اور لوگوں کے لیے جن کو عذاب نہ پہنچے لیکن جہاں یہ صورتحال ہو جائے وہی میرے بھائی ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے سب سے پہلا پہلا عذاب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پانی کی شکل میں بھیجا فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی ہی کے اندر ڈبویا تھا پانی ہی کو برباد ہوا آپ سب لوگوں کو واقعہ معلوم ہے اس لیے پانی جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جہاں ایک امانت ہے وہیں اللہ حمین کا عذاب بھی ہے اس لیے ہمانبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس پانی کو عذاب نہ بنانا ڈبا دینے والا نہ بنانا گرا دینے والا نہ بنانا اللہ تعالیٰ اس پانی کو ہماری رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس پانی کو فضر کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس پانی کو ڈوبنے والا نہ بنا عذاب کا ذریعہ نہ بنا اس لیے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جب بھی پانی کا نظور ہوتا تھا جب بھی دعا کرتے تھے پانی کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پانی کو جو ہے کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور آخری بات یہ میرے بھائیوں جو مجھے پہلے بیان کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پانی کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جیسے پانی جب نازل ہوتا ہے مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کر دیتا ہے ایسے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں مکہ کے مشرقین کے سامنے بیان کی دلیل کے طور پر پیش کیا کیونکہ مکہ کے مشرقین کفار الحدین اس بات کا انکار کرتے تھے کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا اس کا انکار کرتے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہ دلیل کے طور پیش کیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے فصلیں اگتی ہیں اور اس طریقے سے فصلیں اگتی ہیں اور پھر وہ بھس بن جاتی ہیں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا جو پہلی بار جس نے سب کو پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے پر اسے زیادہ کا بار بار اللہ رب نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ پانی کا نزول ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی یاد دلاتا ہے اور یہ عقیدہ پیوست کرتا ہے اے انسانوں جو رب کو نہیں مانتے جو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت زمینوں کو زندہ کر دینے والا اللہ برامین ایسے انسانوں کو اللہ ابرمین دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ باری یہ جو اللہ نازل فرماتا ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جب آپ آئے اور اللہ رب العالمین جو علم دے کر کے آپ کو بھیجا اس کی مثال آپ نے پانی سے دی ہے جیسے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے سیراب ہوتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العامن نے آپ جو علم دیا جو ہدایت دے کر کے اور دین دے کر کے بھیجا اس کی مثال اللہ رب العامن نے پانی سے دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دی ہے کہ جسے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ویسے ہی اللہ نے جو ہمیں نبوت دی جو دین دیا اس دین سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے زمین کی مثال دی ہے آپ نے کہ زمین چٹیل میدان ہوتی ہے وہاں پر پانی اترتا ہے اور پہاڑوں کے طریقے سے پانی ادھر ادھر چلا جاتا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے کچھ لوگ لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں نبی کے دین کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے پہاڑوں پر یا پتھروں پر پانی کا کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو جگہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں خود فائدہ اٹھاتی دوسرے بھی پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جانور پیتے انسان پیتا ہے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں فصلیں اٹھتی ہیں لہلا اٹھتی ہیں اسی پانی کے ذریعے سے تو ایسے ہی اللہ رب العامین نے جو ہمارے نبی کو دین دے کر کے بھیجا اس کی بھی مثال اسی پانی اسی زرخیز زمین کی طریقے سے ہے جس زرخیز زمین سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اللہ ابراہین ہمیں نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ابراہین ہم سب کو اپنے نبی کے دین اور سنت پر قائم رکھے اللہ توحید پر قائم رکھے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ ولکم فی علیہم و نفان ویاکم بلایات و تو ذکل حکیم ان تعالی جواد الکریم ملکمبرف الرحیم